جناب نافع کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سردی اور ہوا والی ایک رات کو نماز کے لیے اذان کہی اور انہوں نے اذان کے آخر میں کہا خبردار اپنے خیموں میں ہی نماز پڑھ لو خبردار اپنے خیموں میں ہی نماز پڑھ لو خبردار اپنے خیموں میں ہی نماز پڑھ لو پھر انہوں نے بیان کیا کہ جب سفر میں رات ٹھنڈی یا ہوا والی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزن کو حکم دیتے کہ وہ یہ بھی کہا کرے خبردار اپنے اپنے خیموں میں ہی نماز پڑھ دو حدیث نمبر چوبیس سو تہتر مسنت احمد